سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں کیونکہ ایسے لوگ قابل بلامت نہیں ہیں